السلام علیکم dear students this is lecture number thirty four of the database management system course the course code is C S four O three میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں ابھی تک کورس سمجھ رہے ہیں اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور اسی طرح میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کا اور ہمارا رابطہ مستقل قائم ہے اور جو بھی آپ کو پرابلم رہے ہیں اس کورس کے دوران آپ نے ہم سے رابطہ کیے رکھا اور ہم نے ڈیفینیٹلی اس کا جواب دیا رکھا ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کورس آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید اور اس کے علاوہ جو اس کے خاص طور پہ سلائڈز اور ہینڈ آؤٹس ہیں یعنی جو اس کا کورس مٹیریل ہے وہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ آسان اور مفید ہو آج کے لیکچر میں ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں storage concepts data storage concepts the topic is not as such directly related to the databases but in a way it is related as well, because in this topic or in this segment of the course we are going to discuss what are different types of memories and what are different types of file organizations. Well, most of the things that we are going to discuss today, they are managed either by the DBMS or by the operating system. The reason these topics are included in the course, and you will find them in most of the database books, is that if you as a database designer, database developer, if you have got concepts of or the understanding of these things, then you are in a better position to manage your database, because database is going to be stored ultimately on the disk. It is going to use different types of memories. So if you know the working of memories or the types of memories, then you will be able to better maintain the efficiency of the database system. So that is why they have been included in the database. The other topic, file organizations. Most of the time this concept is hidden from the uh, even the developer, but again sometimes the uh, DBA or the designer, it has got the option to tune the DBMS to guide M S to select particular file or prince of different file so that if there an chance selecting particular organisation will be able decision so these are to ٹوسپٹ article not only just to bore lecture so let start to these lecture data storage concepts first thing is کہ what is storage media storage media means any space any medium anything that is used to store the data اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کی میموریز ہیں تو ان سب کو ہم اسٹوریج کہیں گے یا میموریز کہیں گے اب پہلی بات یہ ہے کہ وٹ بیس we can classify or they are classified according to these three basic characteristics پہلی اس میں کیا ہے اسپیڈ آف ایکسیس یعنی کون سی میموری جو ہے وہ کتنی زیادہ آپ کو جلدی جو ہے وہاں سے آپ چیز ریڈ کر سکتے ہیں دیکھیے all the working of the computer basically control by the C P U the processor if you talk about the P Cs تو پروسیسر جو ہے وہ آج کل کے دور میں ظاہر کہ بے بےتحاشا فاسٹ پروسیسر ہمیں اویلیبل ہیں اس کا لیکن جو پروسیسر کا جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ پروسیسر اکیلا تو خود کام نہیں کر سکتا it has to interact with other devices دیکھیں جیسے ڈسک ہیں جیسے کہ پرنٹرز ہیں جیسے مانیٹرز ہیں یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں اب انہی میں جو جن چیزوں سے آپ کا پروسیسر جو ہے وہ انٹریکشن کرتا ہے انہی میں ڈفرنٹ ٹائپ کی جو اسٹوریجز ہیں جس ٹائپ کے جو اسٹوریج میڈیمس ہیں وہ شامل ہیں اب آپ کے جو پروسیسر ہے اس کی پرفارمنس اس پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے کہ جس میموری سے جس جگہ سے ڈیٹا ریڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ دیکھیے جو آپ کا اسٹوریج میڈیم ہے اس کا آبجیکٹو کیا ہے کہ وہ ڈیٹا کو اسٹور کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں سے آپ اس کو پڑھتے ہیں تو پروسیسر کا جو میموریز کے ساتھ ڈفرنٹ ٹائپ کی جو اسٹوریج ہیں ڈفرنٹ ٹائپ کی جو میموریز ہیں ان سے اس کا کیا واسطہ اس کا کیا انٹریکشن ہے کہ وہ ڈیٹا وہاں پہ اسٹور کرتا ہے اور ڈیٹا وہاں سے ریڈ کرتا ہے اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کا پروسیسر بہت فاسٹ بھی ہے it's a very fast processor لیکن جس اسٹوریج میڈیم سے وہ ریڈ کرتا ہے یا کرتا ہے اور دیکھیے ڈیٹا بیس کے کیس میں تو آئی آپریشن e بہت زیادہ ہوتے ہیں see if it is a sort of scientific application یا انجینئرنگ اپلیکیشن تو دیٹ ویو آلریڈی ڈسکس کہ اس کیس میں اتنا زیادہ ان پٹ آؤٹ پٹ انوالو نہیں ہوتا سیکنڈ اسٹوریج سے یا آپ کی میمریز سے اس میں آپ کے زیادہ تر کیلکولیشن انوالو ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے اس کیس میں پروسیسر کو بہت زیادہ ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن نہ کرنے پڑتے ہوں but mainly the calculation are involved اور وہ پروسیسر خود سے کر رہا ہے اور جو ڈیٹا اس کو اس کے لیے چاہیے وہ مینلی اس کو اندر ہی اویلیبل ہے پروسیسر کے اندر ہی اویلیبل ہے لیکن ڈیٹا بیس ایپلیکیشن ایسی ہیں دیٹ وی کال دی کمرشل اور دا بزنس ایپلیکیشنس اور ان کا میجر فیچر یہ ہے کہ they involve too much input output and input output always is generally from the storage medium اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جو اوور آل آپ کے سسٹم کی پرفارمنس ہے وہ صرف آپ کے پروسیسر کی اسپیڈ پہ ڈپینڈ نہیں کرتی اور بہت سے فیکٹر ہیں اور جس فیکٹر کو that are going to discuss here is the performance of memory memory سے آپ کتنی جلدی رپلائی کر سکتے ہیں رسپونس کر سکتے ہیں پروسیسر کو دس از امپورٹنٹ ان سینس کہ اگر آپ اگر آپ کو جو پروسیسر ہے اس کو ڈیٹا چاہیے ریڈ کرنا ہے لیکن وہ اس کو سلو مل رہا ہے لیٹ مل رہا ہے تو ظاہر processor will have to wait wait جب کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک تو اس کی جو کمپیوٹنگ پاور ہے وہ ویسٹ کر رہے ہیں اور سیکنڈلی یہ ہے کہ وہ آپ کو رسپانس اتنا افیشینٹلی اتنا کوئکلی نہیں ملے گا پھر اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ میمریز کی ڈفرنٹ ٹائپس ہیں اور ہر ٹائپ کی اپنی کیریکٹرسٹکس ہیں اور جہاں پہ جو بات ہے اسپیڈ آف ایکسس کی وہ بھی ڈفرینٹ ہے تو اب ایک سمارٹ ڈسیشن جو مینجمنٹ آف دا سسٹم ہے وہ اس میں ایک یہ فیکٹر بھی ہے کہ کس ڈیٹا کو آپ کہاں پلیس کرتے ہیں اس سے کیا مراد ہے اس سے یہ مراد ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ڈفرنٹ ٹائپ کے جو آپ کے اسٹوریج میڈیم ہیں ان کی ڈفرنٹ اسپیڈ ہوتی ہیں اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے جو آپ کے storage media medium relatively quick ہیں جو جلدی آپ کو ایکسیس دیتے ہیں وہ نسبتاً آپ کے پاس اپنے سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن جن کی اسپیڈ نسبتاً آہستہ ہے وہ آپ سائز میں زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ فیکٹر کاسٹ کا بھی ہوتا ہے تو اب اسمارٹ جو مینجمنٹ ہے اسٹوریج کی وہ یہ ہے کہ جو آپ کو ڈیٹا ابھی چاہیے یا فیوچر میں چاہیے ہو سکتا ہے اس کو لے لے آئیں آپ نسبتاً جو اسپیڈی آپ کے اسٹوریج میڈیم ہے ادر وائز جو آپ کے پاس نسبتاً سلو میڈیم ہے ان پہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس پڑا ہوا کیونکہ وہ آپ کا ہیوج کوانٹٹی میں ہیوج والیوم میں تو بات کیا ہو رہی ہے کہ اسمارٹ مینجمنٹ کیا ہے اسٹوریج کی کہ جو آپ کو ڈیٹا آئندہ چاہیے ہو سکتا ہے جس کی پاسبلٹی ہے اس کو پہلے سے ہی آپ پلیس کر لیں ان میموری ٹائپس میں جو کہ فاسٹ ہیں تاکہ جس وقت اس پروسیسر کو ضرورت پڑے اس ڈیٹا کی تو بجائے وہ سلو ڈیوائسز پہ جانے کے اس کو فاسٹ ڈیوائسز پہ مل جائے تو اس طرح سے جو ریسپانس دے گا کو پروسیسر وہ اوور آل تیز ہوگا تو اسپیڈ آف ایکسس ایک کریکٹرسٹک ہے کہہ لیں یا ایک کرائٹیرین ہے کہ جس کے بیس پہ آپ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں ڈفرینٹ اسٹوریج ڈیوائسز کی اس کے علاوہ یہ ہے کہ کاسٹ کاسٹ کا ایک فیکٹر بھی ہے کہ جو آپ میموری یا جو اسٹوریج میڈیا اسٹوریج ڈیوائس آپ ایڈ کرتے ہیں جس کو استعمال کرتے ہیں اس کی کاسٹ کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ریلیٹو ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس بہت فاسٹ اگر آپ کے پاس ایک آپ کا اسٹوریج ڈیوائس ہے تو اس کو آپ ظاہر ہے کہ اس کو آپ نسبتاً کم آپ کو وہ اویلیبل ہوگا اس لیے کہ اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی لیکن جو نسبتاً آپ کو چیپر ملے گا وہ آپ اس کو زیادہ والیوم میں رکھ سکتے ہیں زیادہ مقدار میں رکھ سکتے کوانٹٹی میں رکھ سکتے ہیں لیکن وہ ظاہر ہے کہ سلو ہوگا تو اس طرح سے ان کا ایک بیلنس یہ بھی ہوتا ہے اس کے بعد ہے کہ ریلائبلٹی ریلائبلٹی سے مراد یہ ہے کہ once to place the data on the storage device تو وہ یہ ہو کہ اس کے کرپٹ ہونے کے اس کے لاس ہونے کے چانسز کم ہیں دس از کالڈ دی ریلائبلٹی مثال کے طور پہ ایک جو اسٹوریج ڈیوائس پہلے شروع میں بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا اور آج کل اس کا استعمال بہت کم ہو گیا وہ آپ کے پاس ڈسک جسے آپ کہنا چاہیے بلکہ ڈسکیٹ کہنا چاہیے فلوپی ڈسک تو اس وہ شروع میں جب آپ پیسیز استعمال ہونا شروع ہوئے تو وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک ایسا ڈیوائس تھا کہ جس کو جب آپ نے ڈیٹا کیری کرنا ہوتا تھا کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے آپ استعمال کرتے فلوپی ڈسک لیکن فلوپی ڈسک جو ہے it has been proved as a very non reliable device اس میں ہوتا یہ تھا کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ کسی ایک جگہ سے جب ڈسک ڈیٹا سٹور کرتے ہیں کسی ایک کمپیوٹر سے آپ کو دوسری جگہ موو کرنا ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ جب دوسری جگہ آپ ڈسک جاتے تھے تو چونکہ وہ آپ اس کو موو کر رہے تھے اور وہ تھوڑی ایکسپوز بھی بھی ہوتی ہوتی تھی تھی اوپن اس کی بیس پہ وہ کئی دفعہ خراب ہو جاتی تھی کرپٹ ہو جاتی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ جو آپ کا فلوپی ڈسک تھی وہ اتنی ریلائبل نہیں تھی آج کے دور میں ڈیٹا کو موو کرنے کے لیے ہمارے پاس اور ڈیوائسز بھی آ گئے ہیں جو کہ زیادہ ریلائبل ہیں اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے آپ محسوس کرتے ہوں گے یا آپ نے آبزرو کیا ہوا ہوگا کہ اب فلوپی ڈسک کا استعمال جو ہے بہت کم ہو گیا آئیے آگے چلتے ہیں ایک اور کرائٹیرئن جس کی بیس پہ ہم میمری کو کلاسیفائی کرتے ہیں اس کی کیٹیگریز بناتے ہیں وہ ہے کہ ویدر دا میمریز ولاٹائل اور نان ولاٹائل ولاٹائل مینس کہ جس وقت آپ کمپیوٹر آپ کا آن ہے اور you store something in the volatile memory so it needs continuously power اور ریفریشنگ اور power either to store or to hold the data so as you turn the machine off the thing stored in the memory they will be vanished they will be no more over there تو اس طرح کی میموریز کو ہم کہتے ہیں دے در وولوٹائل میموریز یا ولیٹائل اسٹوریج اور نان والوٹائل وہ ہیں کہ obviously you need the power you need electricity to store or retrieve data from there but when the power is off تو اس وقت جو ہے ڈیٹا وہاں سے وینش نہیں ہوتا غائب نہیں ہوتا بلکہ وہاں رہتا ہے اور اس میں بھی جو نان والنٹائن ہے اس میں ظاہر ہے کہ ڈفرنٹ ٹائپس ہیں بعض کیسز میں ایسا ہے کہ وہ ایک دفعہ اگر آپ نے اسٹور کر دیا تو وہ مستقل وہاں رہے گا وہاں سے آپ اریز نہیں کر سکتے دوبارہ اس پہ کوئی اور چیز نہیں لکھ سکتے لیکن بعض ایسے بھی میموریز ہیں کہ جس پہ آپ نے ایک دفعہ اگر اسٹور کر دیا تو وہ آپ اس کو اریز بھی کر سکتے ہیں دوبارہ لکھ بھی سکتے ہیں اور یہ میرے خیال سے ایسے کانسیپٹس ہیں جن سے آپ پہلے فیملیئر ہوں گے آپ اس کو جسٹ ریویژن سمجھ لیجیے آئیے آگے چلتے ہیں فزیکل اسٹوریج میڈیا یہ وہ اسٹوری ڈیوائسز ہیں جو آج کے دور میں جنرلی کمپیوٹر میں استعمال ہوتے ہیں اور آپ میں سے تقریباً ہر ایک ان سے فیملیئر ہوگا یا ان کو کسی نہ کسی شکل میں استعمال کر رہا ہے تو ہم جسٹ بریفلی ان کو اوور ویو کریں گے اس میں سے پہلا جو ہے وہ ہے کیش میموری کیش میموری جو ہے وہ نارملی کمپیوٹر کے اندر استعمال ہوتی ہے کمپیوٹر اندر سے مراد یہ ہے کہ یہ پروسیسر کے ساتھ جو آپ کو مائکرو پروسیسر اگر ہم پی سیز کی بات کریں تو مائکرو پروسیسر کے ساتھ یہ استعمال ہوتی ہے کس لیے to speed up the processing of the processor cache کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس میں آپ نے جو آپ کی میمری ہے آپ نے اس کو پروسیسر کے بالکل پاس کر دیا ہے بالکل اس کے لیے اویلیبل کر دی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایون جو آپ کی پرائمری میموری ہے جو مین میموری ہے جس کے بارے میں ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں یہ اس سے بھی فاسٹ ہے یہ اس کی جو ایک تو پلیسمنٹ کہہ لیں آپ اور دوسرا جو اس کا مٹیریل ہے اس کی بیس پہ جو ایکسیس ہے ڈیٹا کی کیش میموری سے وہ بہت فاسٹ ہے آج کے دور میں بلکہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس کیش میموری کی بھی دو ٹائپس آ گئی ہیں سے ہم کہتے ہیں لیول ون کیش اور لیول ٹو کیش اور اسی طرح ان کو پرائمری کیش اور سیکنڈری کیش بھی کہتے ہیں اور ایون جو آپ کی پرائمری کیش ہے آپ تو وہ آج کل کے پروسیسر میں پروسیسر کے اوپر ہی جیسا پارٹ آف دا پروسیسر وہ اس چپ کا ہی پارٹ ہوتی ہے تو اس کا آئیڈیا اور ظاہر ہے کہ چونکہ پروسیسر کا پارٹ ہے تو یہ اپنے جو اس کی آپ کہنے والیوم کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ نہیں ہو سکتی جیسے کہ ہمارے پاس نارملی میموری جو ہے وہ میگا بائٹس میں یا گیگا بائٹس میں ہوتی ہے اس سے اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی لیکن چونکہ is a part of the processor ہم بات کریں لیول ون کیش کی چونکہ پارٹ آف دا پروسیسر ہے تو اگر ایک چیز آپ کے پاس لیول ون کیش میں یا پرائمری کیش میں اویلیبل ہے اس کا آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ اس کے لیے آپ کو ایون پروسیسر کو بالکل بھی ویٹ نہیں کرنا پڑے گا کسی اور ڈیوائس تک نہیں جانا پڑے گا that is there within the processor itself تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس میں جو چیز ہے وہ آپ کو بہت فاسٹ مل جائے گی لیکن اگر آپ اسی طرح دیکھیں جو لیول ٹو کیش ہے بعض پروسیسر میں ایسا ہے کہ شاید لیول ٹو کیش بھی جو ہے وہ پروسیسر کا پارٹ ہے لیکن جنرلی ایسا ہے کہ جو لیول ٹو کیش ہے it's not like primary memory لیکن یہ بھی ایک ویری فاسٹ میموری جو کہ نیکسٹ ٹو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی performance next to primary cache ہے یا لیول ون کیش ہے تو آج کل کے جو پروسیسرز ہیں ان میں نارملی جو آپ کو جو ملتی ہیں وہ لیول ون کیش اور لیول ٹو کیش دونوں ملتی ہیں اور کیش میموری ان جنرل یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ this is a part of the processor اور اس کے لیے آپ جو یہ کوکسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میموری ہے جو کہ پروسیسر کو اویلیبل ہے اور جو چیز کیش میں موجود ہے جو چیز کیش میں اسٹورڈ ہے اس کے لیے پروسیسر کو مطلب ہے کہ وہ کوکلی اس کو اویلیبل ہوگی سب سے زیادہ تیز سب سے زیادہ جلدی سے جو چیز اویلیبل ہوگی وہ ہوگی جو کہ کیش اسٹوریج میں پڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو دوسری ٹائپ کی میموری ہمارے پاس ہے وہ ہے مین میموری مین میموری کو ہم پرائمری میموری بھی کہتے ہیں یا اس کو ہم ان جنرل ریم بھی کہہ سکتے ہیں یہ وہ میموری ہے کہ جس میں جنرلی چیزیں جو ہیں وہ آ کے اسٹور ہوتی ہیں یعنی ایسا ہوگا کہ جب آپ کوئی بھی چیز ریڈ کرتے ہیں ڈسک سے یا کوئی جو آپ کا پرماننٹ اسٹوریج میڈیا ہے وہاں سے آپ کو چیز ریڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آپ کے پاس پرائمری میموری میں یا مین میموری میں یا آپ سے کہہ لیں کہ جو آپ کی ریم ہے اس میں آئے گی اور وہاں سے پھر چیزیں جو ہیں وہ موو ہوں گی پروسیسر کی طرف اب آپ کی لیئرز کیا بن جاتی ہیں اس سے آپ کا موقع بن جاتا ہے کہ آپ کے پاس چیزیں جو ہیں وہ کسی جو آپ کے پاس پرمنٹ اسٹوریج ہے کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو آپ کی کیش میموری ہے اور جو مین میموری ہے یہ دونوں ولاٹائل ہیں وولاٹائل سے مراد یہ ہے کہ اگر اس میں چیزیں جو آپ اسٹور کرتے ہیں وہ تب تک وہاں پہ ہیں جب تک پاور کمپیوٹر میں ہے جب کمپیوٹر آف ہو گیا تھنگز آر گون تو آپ کے جو پرمانٹ اسٹوریج میڈیا ہے وہاں پہ آپ کے پاس چیزیں اسٹور ہیں جب آپ کو چاہیے تو سب سے پہلے پرمانٹ میڈیا سے اٹھ کے آئیں گی ریم میں یا مین میموری میں اور یہاں سے اٹھ کے آپ وہ چیزیں موو کریں گی کہ کیش میں اور وہاں سے ایکسیسبل ہوں گی پروسیسر کو اور کیش کا آئیڈیا یہ بھی ہے کہ یہاں پہ یعنی کہ جو ڈسک مینجمنٹ ہے یا اسٹوریج مینجمنٹ ہے اس کے ڈفرنٹ روٹینز uh, ہیں اس کے ڈفرنٹ الگوریدمس ہیں اور وہ اس پہ گیس کرتے ہیں کہ کیا چانسز ہیں کہ جو اس کے بعد ڈیٹا یا انسٹرکشنز پروسیسر میں ضرورت پڑ سکتی ہیں ان کو وہ ریم سے کیش ریموو کر دیتے ہیں دوبارہ دیکھیے ڈسک سے چیزیں آ گئیں ریم میں ریم سے آپ کے پروسیسر میں چلی گئیں جو آپ کی ڈسک مینجمنٹ ہے اس میں ایسے الگوریدم ہیں جو یہ گیس کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کے پروسیسر کو کون سی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اور کون سا ڈیٹا چاہیے ہو سکتا ہے تو اس کو وہ موو کر دیتے ہیں کیش کے اندر اب جس وقت آپ کے پروسیسر کو چاہیے نیکسٹ ڈیٹا یا انسٹرکشن تو بجائے آپ کے پاس وہ پرائمری میموری میں جائے which is relatively slow as compare to cache کے تو اس کو کیش میں ہی مل جائے گا اور if the processor find something in the level one cache primary cache میں اس کو مل جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو دیٹ از اے کوئکسٹ تو اس طریقے سے آپ کی جو ڈسک مینجمنٹ ہے جو یہ روٹین ہے آپ کا کہ آپ نے کیسے چیزوں کو موو کرنا ہے ادھر سے ادھر تو وہ اگر آپ اس کو اسمارٹلی مینج کر سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پروسیسر کی پرفارمنس بہت بہتر ہو جاتی ہے تو جو پرائمری میموری ہے ظاہر ہے کہ وہ آپ کو پتا چل گیا کہ وہ ایک ولوٹائل میموری ہے اور چیزیں سب سے پہلے جو آپ چاہے ڈسک سے جو آپ پرمنٹ اسٹوریج ہے وہاں پہ چاہے آپ چیزیں اپنے بھیجنی ہے یعنی وہاں اسٹور کرنی ہے یا وہاں سے ریڈ کرنی ہے دونوں کیسز میں پہلے وہ آپ کی جو پرائمری میموری یا مین میموری ہے اس میں آتی ہے اس کے بعد ایک اور ٹائپ کی جو میموری آج کل اسٹوریج میڈیم جو آج کل زیادہ استعمال ہوتا ہے اور ریسنٹلی وہ زیادہ پاپولر بھی ہو چکا ہوا ہے اور جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ ڈیٹا موو کرنے کے لیے کیونکہ دیکھیے جو آپ کی آپ کی جو نارملی جو بڑی اسٹوریج میڈیم ہے جیسے آپ کے پاس ڈسکس ہیں وہ فکس ہوتی ہیں کمپیوٹر کے اندر تو آپ کو ڈیفینیٹلی ڈیٹا موو کرنے کے لیے آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا کو لے کے جانا ہے تو وہ اس کے لیے آپ کو کچھ چیز چاہیے تو پہلے شروع کے دنوں میں یہ استعمال ہوتے تھے آپ کے پاس فلوپی ڈسک اب آج کل ایک اور ٹائپ کی میموریز ہم کہتے ہیں فلیش میموری وہ استعمال ہوتی ہے تو فلیش میموری جو ہے وہ اس بہت اسمارٹ سی چھوٹی سی اتنی سی آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے چھوٹی سی جس کو آپ آرام سے پاکٹ میں کیا بلکہ آپ دس شاید فلیش میموریز بھی اپنی پاکٹ میں ڈال سکتے ہیں تو اتنی چھوٹی سی سائز کی ہوتی ہے اور اس میں آپ کو گیگا بائٹس میں ایون جو ہے وہ آپ کو وہ ملتی ہے اس کی کیپیسٹی اور جیسے پہلے آپ کے پاس جو ڈسکس ہیں ان میں جیسے ڈسک ہوتی ہیں اس میں ڈسک نہیں ہوتی اس میں کوئی سرکٹری ہے جس کے اوپر کی ڈیٹا آپ کا اسٹور ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ اور اس طرح سے جب آپ اس کو الگ کرتے ہیں کمپیوٹر سے تو اس میں ڈیٹا آپ کا جو ہے وہ ویلش نہیں ہوتا لاس نہیں ہوتا بلکہ وہاں اسٹور رہتا ہے تو اس کا آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ reliable and much much faster as compare to the floppy disk جو کہ ہمارے پاس پہلے آپشن تھی ڈیٹا موو کرنے کے لیے تو نارملی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آج کل کے کمپیوٹر میں یو ایس بی پورٹس جو ہے ہمارے پاس وہ اویلیبل uh, ہوتی ہیں تقریباً تمام کمپیوٹر میں تو آپ uh, جو آپ کی فلیش میموری ہے نارملی یہ اٹیچ ہوتی ہے یو ایس بی پورٹ کے ساتھ وہاں پہ اٹیچ کرتے ہیں کمپیوٹرس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ڈیٹا موو کرنا ہے اس کے اندر وہ موو کریں گے اور وہاں سے اس کو پھر آپ الگ کر لیں گے اور جہاں پہ ہم نے اس کو لے جانا لے جائیں گے تو یہ مطلب تو ہم نے تین ٹائپ کی میموریز پڑھی ہیں کچھ اور ٹائپ کی میموریز بھی ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کون سی ہیں میگنیٹک ڈیسک اس میں نارملی آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈسک سے اوپر آپ سمجھ لیں کہ پلیٹ ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں پلیٹ ٹائپ ایک چیز خیال ہے اس کے اوپر اسٹور ہوتا ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ جو شروع میں جو ڈسک تھیں وہ ان کی پرفارمنس یا کہنا اتنی اسمارٹ نہیں تھی لیکن آج کے دور میں جو ڈسک ہیں وہ بہت زیادہ تیز یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں اسپیڈ وائز جو ایکسیسر کی بہت زیادہ ہے اور وہ جو اس کی اسٹوریج کیپیسٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اس میں نارملی آپ کی جو جو ڈسک ہیں وہ آپ کے ڈفرنٹ ٹائپس کی اپنے کہہ سکتے ہیں لیکن جو موسٹ کامنلی استعمال ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ہارڈ ڈسک یا فکس فکسڈ ڈسک اور یہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ کے پورا ایک آپ کہیں پیکج ہوتا ہے جو کہ سیلڈ ہوتا ہے اور آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوا ہوگا تو یہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر یہ فکس ہو جاتی ہیں اس کو نارملی آپ اتنی فریکوینٹلی لے کے موو نہیں کرتے کیونکہ this is inside the C P U جو باکس ہے اس کا اس کے اندر ہوگی پھر ہوگا یہ کہ جس وقت آپ وہاں پہ ڈسک فکس ہے آپ اس کے بعد یہ جو آپ کے ایک ڈیٹا کیبل کے ذریعے آپ کے اس سے اٹیچ ہے آپ کے جو کمپیوٹر کہہ لیں یا اس کا جو مدر بورڈ ہے اور یہاں سے ڈیٹا آپ کا ٹرانسفر ہوتا ہے پروسیسر سے ڈسک پہ یا بلکہ کہنا کہ ڈسک سے پرائمری میموری میں اور یہاں سے اگر پروسیسر میں ریکوائرڈ ہے تو وہاں جا سکتا ہے اور یہ وہ اسٹوریج میڈیم ہے کہ جو ہیوج کوانٹٹی میں اویلیبل ہوتا ہے اور obviously this is non volatile اور ظاہر ہے کہ چیپر بھی ہوگا تو اس لحاظ سے وہ آپ اس کو ہیوج والیوم میں آپ کے پاس جو ہے نا وہ یہ ڈسک اویلیبل ہوتی ہیں اور ان کو آپ پرماننٹ uh, اسٹوریج کے لیے آپ نارملی استعمال کرتے ہیں اس میں ایک چیز دیکھیے کہ اگر آپ اس کا اسٹرکچر دیکھیں ڈسک کا تو نارملی اس کے اندر ایک ہارڈ ڈسک کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ پلیٹس ہوتی ہیں تو ان کی بعض کیسز میں ایک سرفیس پہ یا دونوں سرفیسز کے اوپر جیسے ایک پلیٹ ہے فرض کس طریقے سے تو بعض کیسز میں صرف ایک سرفیس پہ اور بعض کیسز میں دونوں سرفیسز پہ ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اب اس میں یہ ہے کہ وہ اس میں ظاہر ہے کہ اگر جتنی بھی اس کی سائٹس پہ اگر فرض کریں کہ ملٹیپل اگر آپ پاس پلیٹس ہیں تو ان کے اوپر جتنی بھی آپ کی اس کے سائٹس پہ ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے اتنے ہی ہیڈز ہوں گے ہیڈ وہ ڈیوائس ہے کہ جو کہ پریکٹیکلی اس کے اوپر رائٹ کرے گا یا اسے ریڈ کرے گا تو وہ جو آپ کی ہارڈ ڈسک جتنی پلیٹس ہیں اس میں ایسی اسمبلی فٹ ہوگی فکس ہوگی کہ جو کہ اس سے ڈیٹا کو اس پہ رائٹ کرے گی یا ریڈ کرے گی تو جتنی سائڈس پہ ڈیٹا ریڈ رائٹ ہو رہا ہے اتنے اس میں ہیڈز ہوں گے اور پھر اس میں جو آپ کے پاس ڈسک ہے اس میں نارملی جو اس پہ سرکولر پارٹس ہوتے ہیں اس طریقے سے تو جن میں کہ آپ کے جو آپ کے پاس یعنی ڈیٹا ہے ان سرکولر پاس کے اوپر اسٹور ہوتا ہے تو ان کو آپ کہتے ہیں ٹریکس اسی طرح یہ ٹریکس جو ہیں ایسے سرکولر یہ راؤنڈ میں ہوں گے اور یہ ورٹیکلی یعنی اس طرح سے ڈیوائڈیڈ ہوتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں سیکٹرس تو نارملی جو آپ کا منیمم آپ کہہ سکتے ہیں ڈسک کے اوپر جو اسٹوریج کہہ سکتے ہیں یونٹ ہے وہ سیکٹر ہے تو لیکن ایک دفعہ میں جو ڈیٹا ڈسک آپ کے ریڈ ہوگا یا رائٹ ہوگا وہ سیکٹر پہ نہیں ہوتا بلکہ that is multiple of sector جو کہ ایک ہی دفعہ آپ کا جو ڈسک ہے اس پہ لکھے گی یا وہاں سے رائٹ کرے گی تو اس کے بارے میں یعنی کہ جو اس کی فردر فنکشننگ ہے اس کا آرکیٹیکچر ہے اس میں آپ جتنی بھی ڈیٹا بیس کی بکس ہیں آپ کو اس میں مل جائے گا اور جو اس کے جو ہمارے آپ کے اس لیکچر کے جو ہینڈ آؤٹس ہیں اس میں بھی ہم اس کی ڈیٹیل شامل کر دیں گے تاکہ وہ آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکیں جو فردر ڈیٹیل کے لیے اس کے علاوہ جو بہت پاپولر ایک اور میڈیم آج کل ہے وہ سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز ہیں یہ بھی آپ کی جو ہے بہت ہائی ولیوم میں ڈیٹا اس پہ سور ہو سکتا ہے اور اس میں جو کوالٹی ہے خاص طور پہ جو اس میں جو ساؤنڈ کی اور امیج آپ کہتے ہیں ویڈیو کی جو کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے اور نارملی یہ جو نا اس بیک اپس کے لیے ڈیٹا موو کرنے کے لیے اس لیے استعمال ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ کی اسٹوریج ہے وہ ہے ٹیپ اسٹوریج ٹیپ اسٹوریج بھی آج کل جنرلی انوائرمنٹ میں اتنی زیادہ استعمال نہیں ہوتی لیکن اسٹل یہ بیک اپس کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے کیونکہ جو آپ کا ٹیپ اسٹوریج ہے یہ ایک سیکوینشل ڈیوائس ہے سیکوینشن سے مراد یہ ہے کہ جس میں آپ جب ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں تو آپ کو خاص سیکوینس میں وہاں پہ ڈیٹا اسٹور کرنا پڑتا ہے اور وہاں سے ریڈ کرنا پڑتا ہے تو یہ مختلف ٹائپ کی اسٹوری uh, ڈیوائسیز تھیں uh, جس uh, جو کہ جنرلی ہم استعمال کرتے ہیں اور اس میں ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے اور ظاہر وہاں سے ڈیٹا ریڈ کرنے کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں آئیے آگے چلتے ہیں یہ آپ کو ایک نظر آ رہی میموری ہرر کی اس پہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیڈ وائز آپ کہہ لیں کہ یہ آپ کو ارینجمنٹ بتائے گی کہ فاسٹیسٹ میموری جو کہ پروسیس جہاں سے ڈیٹا اسٹور ہو سکتا ہے اور ریڈ ہو سکتا ہے وہ ہے کیش میموری اس کے بعد مین میموری یا پرائمری میموری جسے کہتے ہیں یا ریم کہتے ہیں وہ ہے اس کے بعد فلیش میموری پھر میگنیٹک ڈسک اس کے بعد پھر آپٹیکل ڈسک اور آخر میں میگنیٹک ٹیپس تو یہ ان کا ایک ہرکی اور اسپیڈ وائز بیسیکلی یہ آپ کو اس طرح سے ملتی ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس ایک اور کانسیپٹ جو کہ ریسنٹلی اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے وہ جو کہ ان ہوا ہے اور جو کہ استعمال ہوتا ہے کمپیوٹرز میں کافی زیادہ خاص طور پہ جہاں پہ ڈیٹا جو ہے وہ کافی سینسٹیو ہو اور جہاں پہ ایفیشنسی جو ہے وہ اس کو وہ ایفیشنسی کریٹیکل ہو کہ لوگ ایفیشینٹ پروسیسنگ چاہتے ہوں اور اس کے لیے ڈفرینٹ مینز استعمال کرتے ہوں تو اس میں ایک جو آج کل جو آپشن ہے جو جو ٹیکنالوجی کہہ لیں وہ ریڈ ہے ریڈ کا مطلب ہے کہ ریڈنڈنٹ ارے آف اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ ملٹیپل uh, ڈسک کو ملٹیپل مطلب ڈسک um, سے مراد ہے کہ آپ اسے فکس یا ہارڈ ڈسک ملٹیپل ڈسک کو آپ اس طریقے سے ارینج کریں کہ وہ آپ کو ایک ڈسک کا کانسیپٹ دے گی ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ uh, جب ڈیٹا چونکہ ملٹیپل ڈسک ہیں اور وہ آپ کو کانسیپٹ دے رہی ہے ایک ڈسک کا تو اس کا آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ ملٹیپل ڈسک پہ آپ ایک ہی دفعہ ریڈ اور رائٹ کر سکتے ہیں جب ایسا کر سکتے ہیں اس کا آپ کو ایڈوانٹیج کیا ہے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ جو آپ کا ریڈ اور رائٹ آپریشن ہے وہ بہت تیز ہو سکتا ہے نہ صرف تیز ہو سکتا ہے بلکہ آپ اس کو ان پیرل کر سکتے ہیں یعنی کہ بجائے اس کے کہ جس ٹائم میں آپ نے ایک ڈسک پہ لکھنا ہے اگر آپ کے پاس لٹ سے چار یا پانچ ڈسک کا ایک پورا پیک ہے ریڈ کی شکل میں تو اس میں آپ جب آپ چاروں یا پانچوں پہ ان پیرل لکھ سکتے ہیں اس سے یہ ہے کہ وہ آپ کا جو جو ایفیشنسی ہے جو آپ کی اسپیڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم نے اسے یہ کیوں کہا کہ redundant array of inexpensive disk اس کی ریزن یہ ہے کہ نارملی آج جیسے ٹیکنالوجی امپروو کر رہی ہے جیسے ٹیکنالوجی وقت کے ساتھ بہتر ہو رہی ہے تو وہ چیپر بھی ہوتی جا رہی ہے یعنی مجھے یاد ہے کہ جس وقت میں ایم ایس کر کرا تھا کالج یونیورسٹی سے ایٹ میں میں اس وقت وہاں پہ جو ہے وہ ایک مین فریم تھا آئی بی ایم کا مین فریم اور بہت مشہور تھا I B M three sixty اور اس کی جو جو پرائمری میموری تھی وہ ہارڈلی کیز میں تھی یعنی کلو بائٹس میں تھی اور کلو بائٹس کے اندر ہی اس کی جو ہے نا وہ یعنی ایون جو اس کی جو ڈسک اویلیبل تھی وہ بھی شاید کلو بائٹس کے اندر تھی تو آج جو کانسیپٹ ہے کہ آپ کو گیگا بائٹس میں ہارڈ ڈسک مل رہی ہیں اور جو آپ کے پاس میگا بائٹس میں آپ کو پرائمری میموری یا مین میموریز مل رہی ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کی امپروومنٹ کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ڈسکس ہیں جو اسٹوریج میڈیم ہے وہ بہت سستے ہو گئے جب سستے ہو گئے تو اس کے ساتھ اب یہ کانسیپٹ استعمال ہوا کہ کیوں نہ ہم یہ کریں کہ ہم ایک ارے آف ڈسک استعمال کریں یعنی ملٹیپل ڈسک کو ہم استعمال کریں ایک سیم کمپیوٹر کے اندر اور ایک اس کا جو اس کی آپ مینجمنٹ اس کی ہینڈلنگ اس طرح سے کریں تھرو سافٹ ویئر یا جو بھی کہ جو اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کو یہ امیج ملے گا کہ جیسے وہ ایک ہی ڈسک ہے تو یہ تو بیسک آئیڈیا ہے ریٹ کا ایڈوانٹیج کیا اس کا کہ آپ کے پاس جو ہے بہت فاسٹ ایکسس ہو جائے گی کیونکہ آپ ملٹیپل یا ان پیرل جو ہے اس پہ ریڈو رائٹ کر سکتے ہیں اور اس میں البتہ ایک اس کا نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے بعض کیسز میں کہ اس میں جو فیلئر کے چانسز ہیں وہ نسبتاً زیادہ ہیں کیوں وہ اس لیے فرض کریں کہ اگر ہم یہ سپوز کریں کہ دس لاکھ دفعہ اگر آپ ایک ڈسک سے ریڈ کریں یا رائٹ کریں تو اس کے بعد وہ ایک دفعہ جو فیل ہو سکتی ہے تو اگر ہمارے پاس فرض کریں کہ چار ڈسک ہیں ایک ہمارے پاس ریڈ میں چار ہمارے پاس ڈسک شامل ہیں تو اگر ہم یہی چیز یہی پرپورشن چاروں کو اپلائی کریں تو ان چاروں کیس میں چاروں جمع ہو جائیں گی تو ہمارے پاس یہ ہوگا کہ اوور آل چونکہ ہمارے پاس ریٹ جب ہمیں سنگل ڈسک کا ایک دے رہی ہے نا تو اس میں کیا ہوگا کہ دس لاکھ میں سے ہمارے پاس وہ چانسز چار دفعہ ہو جائیں گے تو یہ تو اس کا ایک نیگیٹو سائڈ ہے لیکن اس کو کور کرنے کے آپ دیکھیں گے ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں لیکن ادر وائز آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ بہت فاسٹ جو ہے وہ ریڈ اور رائٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ان پیرل جو ہے وہ اس پہ ریڈ اور رائٹ کر سکتے ہیں اب ریٹ ہے کہ ریٹ کی جو ارینجمنٹ ہے اس کے ڈفرنٹ ٹائپس ہیں ہر ٹائپ کی اپنی کیریکٹرسٹکس ہیں تو ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں بائی ڈفرنٹ ریڈ لیولس جو ریڈ لیولس ہیں وہ لیول زیرو سے لے کے one two three four five تک جاتے ہیں اور بعض جگہوں پہ سکس بھی مینشن ہے لیکن جنرلی لیول زیرو سے لے کے لیول فائیو تک آپ کے پاس جو ریڈ لیول آتے ہیں تو اب ان میں سے ہر ظاہر ہے کہ یہ ہے کیا لیولس کیا ہیں دے آر ڈفرنٹ فیچرس کہہ لیں different arrangements of the RAID تو ہر لیول کی اپنے کیریکٹرسٹکس ہیں اب آپ نے کون سا استعمال کرنا ہے this is now your own choice آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے اگر میں یہ ریٹ لیتا ہوں تو اس کی یہ مجھے فیچرز ملیں گے یہ اس کے پلس پوائنٹ لیکن ساتھ ہی اس کا یہ ایک نیگیٹو سائڈ بھی ہے تو پھر آپ نے یہ خود ڈسائڈ کرنا ہے کہ مجھے کون سا سوٹ کرتا ہے تو اس وقت ہم جو اس سے آگے ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ ریٹ کے ڈفرنٹ لیول ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آئیے آگے چلتے ہیں جیسے یہاں پہ ڈیفائنڈ ہے کہ many disk that look as a single disk to operating system but have better performance and better reliability RAID have the property that the data are distributed over the device to allow parallel operation جیسے نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ریڈ اور رائٹ ان پیرل کر سکتے ہیں اب میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ ریڈ کے ڈفرنٹ لیولز ہیں یہاں سب سے پہلے ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ریڈ زیرو اب ریڈ میں ایک جو کانسیپٹ استعمال ہوتا ہے وہ ہے اسٹرائپ کا اسٹرائپ سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ کریں کہ کہ آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس ایک یونٹ ہے اسٹوریج کا فرض کر ہم کہیں کہ پیج ہے ہمارے پاس کہ ایک دفعہ ریڈ اور رائٹ کرتے ہوئے ہم ایک جو پیج ہے وہ ڈسک پہ لکھتے ہیں تو اسٹرائپ سے مراد یہ کہ اگر آپ پہلا پیج ڈسک فرض کریں ہمارے پاس چار ڈسک ہیں ہم کہتے ہیں ڈسک ون ٹو تھری اور فور تو پہلا پیج ڈسک ون کا پہلا پیج ڈسک ٹو کا پہلا پیج ڈسک تھری کا اور پہلا پیج ڈسک فور کا یہ چاروں پیج مل کے بن جائیں گے ایک اسٹرائپ تو جب آپ نے لکھنا ہوگا یا پڑھنا ہوگا تو جب پوری اسٹرائپ ریڈ یا رائٹ کریں گے تو کیا مطلب ہوگا کہ آپ چار ڈسک سے اکٹھا اس پہ لکھ رہے ہیں پڑھ رہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر ڈسک جو ہے اس کا اپنا جو ہے وہ ہیڈ اس کی اسمبلی ریڈ اور رائٹ کرنے کے لیے جب ایک کمانڈ دیں گے تو اگر آپ ایک اسٹرائپ پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ بیسکلی آپ کیا کریں کہ آپ بجائے اس کے کہ جتنے ٹائم میں آپ ایک ڈسک سے ریڈ کر سکتے تھے اس ٹائم میں آپ چار ڈسک میں پڑھ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر ڈسک اتنا ہی ٹائم لے گی پڑھنے میں ٹھیک ہے تو جتنے ٹائم میں آپ ایک ڈسک سے پڑھتے تھے اگر آپ کا سنگل ڈسک ہوتی اب ریڈ کے کیس میں جب آپ ایک اسٹرائپ پڑھ رہے ہیں تو اسٹرائپ سے کیا ہوگا کہ آپ ایک ہی وقت میں گویا کہ آپ چار پیجز کو اکٹھا پڑھ رہے ہیں یا چار پیجز کو اکٹھا لکھ رہے ہیں تو یہ کانسپٹ ہے اسٹرائپ کا جو کہ ریڈ میں استعمال ہوتا ہے سمپل اس میں اسٹرائپنگ ہے اس کے بعد یہ ہے کہ virtual disk is divided up into stripes of K sector each ظاہر ہے کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک پیج سائز کیا ہے ایک پیج کے اندر کتنے ہمارے پاس سیکٹرز ہیں تو وہی آپ کا بن جائے گا اس پہ stripe zero writes consecutive over the in round robin fashion یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جب آپ بات کریں گے جب آپ کہیں گے کہ آپ نے ریٹ زیرو میں لکھنا ہے تو کیا ہوگا اگر ہمارے پاس فرق کے چار ڈسک ہیں تو پہلے پہلی اسٹرائپ پہ لکھے گا تو کیا ہوگا کہ آپ کے تمام ڈسک کے پہلے پیج پہ لکھا گیا پھر دوسری اسٹرائپ پہ پھر تیسری پہ اینڈ لائک دیٹ تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں لکھتے چلے جاتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ پیرل اس پہ ریڈ کر سکتے ہیں اور پیرل وہاں سے آپ رائٹ کر سکتے ہیں اس وقت آپ کو سامنے جو ڈائگرام پہ نظر آ رہی ہے وہ ایک ارینجمنٹ ہے ریٹ زیرو کی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وی ہیو گاٹ فور اور جو اس میں جو آپ کے پاس آپ کہہ لیں گے جو پیجز کو نمبر دیے گئے ہیں وہ ون ٹو تھری فور اس طریقے سے آپ کہہ لیں کہ فرسٹ پیج ہے آپ کہہ لیں کہ ڈسک ون کا ٹو بیسکلی فرسٹ پیج ہے ڈسک ٹو کا لیکن وہ یہاں پہ جو فائل ڈرائیو بنتی ہے ریٹ جو کہ میں نے کہا ریٹ جو ہے وہ ایک سنگل ڈرائیو کو کانسیپٹ دیتی ہے تو اس کا سیکنڈ پیج بن جاتا ہے اینڈ لائک دیٹ اس طریقے سے اور یہ ہے کہ چونکہ آپ کا جو خاص طور جو ریٹ زیرو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح کنزیکٹو جو ہے وہ یہاں پہ ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے یعنی جو پہلے آپ چیز اسٹور ہوئی ہے فرسٹ پیج میں اسٹور ہو رہی ہے ڈسک ون کے اس سے نیکسٹ جو ہے وہ ڈسک ٹو میں پھر تھری میں فور لائک دیٹ اس طرح چیزیں کنزیکٹو جو ہے وہ آرڈر میں اسٹور ہو رہی ہیں جو ہے اس میں آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہے سب سے زیادہ ریٹ زیرو میں جو اس کی میجر کیریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ you are using the maximum of your disk storage دیکھیے جیسے آپ کو یہاں پہ ڈائگرام میں نظر آ رہا ہے کہ تمام کے تمام جو آپ کے ہے نا جو ڈسک اسٹوریج ہے وہ استعمال ہو رہی ہے اسٹوریج کے لیے کنزیکٹولی جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ڈسک کو اپنے فل پوٹینشیل میں استعمال کر رہے ہیں تو جو آپ کے پاس اویلیبل ڈسک تھیں اس کا آپ نے سارے کا سارا فار دا اسٹوریج استعمال کر لیا لیکن ظاہر ہے جو اس کے نیگیٹو سائڈز ہیں وہ یہیں سے کلیئر ہو جاتے ہیں کیا کہ ظاہر ہے کہ اس میں اگر آپ کے پاس کوئی ایک بھی ڈسک آپ کی فیل ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کو جو پورا آپ کا ریٹ ہے وہ آپ کا متاثر ہوتا ہے وہ گیٹس ڈسٹرب کیوں کیونکہ آپ کا جو ڈیٹا اسٹور ہے وہ کنٹینویشن میں کنزیکٹولی اسٹور ہے مثال طور پر فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک فائل ہے وہ ہمارے پاس نا فور پیجز میں ہے ون ٹو تھری اور فور میں اب اگر اس میں سے کوئی ایک ڈسک بھی خراب ہو جاتی ہے ون ٹو تھری یا فور کوئی بھی خراب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب آپ کی وہ فائل جو ہے وہ کرپٹ ہوگی وہ خراب ہوگی وہ ناٹ اویلیبل ہوگی کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ریٹ زیرو میں تمام کو کنزیکٹولی جو ہے اسٹور کر رہے ہیں ڈیٹا کو لیکن میں نے جیسا آپ سے کہا اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ you are making maximum use of your available disk کیونکہ اس میں آپ نے ساری کی ساری ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے استعمال کر لی ہے controller will break any disk command کے کے سے مراد ہے کہ جتنی بھی آپ کے پاس ڈسک ہیں and will read and write in parallel ظاہر اس سے آپ کی وہ اسپیڈ بھی بڑھ گئی ڈیئر اسٹوڈینٹس جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو آپ کے پاس ریٹ زیرو ہے اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو وہ بہت اسپیڈ دیتا ہے کیونکہ you are writing in parallel اور آپ کو میکسیمم اسٹوری دیتا ہے because you are considering all of them in consecutive pages لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس میں فیلئر کے چانسز اور اس کے کیس میں جو ڈیمیج ہوگا وہ بہت بڑھ جاتا ہے اس چیز کو جو کور کیا گیا ہے اس ڈرا بیک کو وہ کور کیا گیا ہے ہمارے پاس ریڈ ون کے اندر ریڈ ون کا آئیڈیا یہ ہے کہ جس وقت آپ کرتے یہ ہیں کہ وہ ہر ڈسک کو ڈپلیکیٹ کرے گا یعنی فرض اگر آپ کے پاس چار ڈسک ہیں تو وہ یہ کرے گا کہ وہ ڈسک ون کا بھی ڈپلیکیٹ کرے گا اور ڈسک ٹو کا بھی ڈپلیکیٹ کرے گا اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے ایڈوانٹیج آپ کو یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ اس سمجھ لیں اس کا ساتھ ہی اس کا بیک اپ بھی مینٹین ہو گیا اور اس میں ہوگا یہ کہ اگر آپ کا ایک یعنی کوئی ڈسک فیل بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کا جو بیک اپ ہمارے پاس وہ موجود ہے تو وہ ہمیں اویلیبل ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کیس میں جو آپ کی ریلائبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کا جو ڈاؤن سائڈ ہے جو اس کا نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کی جو اسٹوریج ہے وہ ایکزیکٹلی ہاف ہو گئی ہے تو اب اگین میں نے آپ سے کہا تھا کہ دس از یور اون ڈیسیزن کہ آپ کو دیکھنا کہ کس انوائرمنٹ میں آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے if for you you can somehow tolerate یا there is not so much damage if something gets lost یا آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے چانسز کم ہیں چونکہ ذرا ڈسک آپ کی ریلائبل تو ہیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ رسک لے لیتا ہوں اگر میری کو ڈسک فیل بھی ہو گئی تو میں یا تو اس کو بیک اپ لیا ہوا ہوگا یا میں اس کو کچھ اور مینیج کر لوں گا اس کیس لیکن مجھے فی الحال جو ہے وہ زیادہ اسپیڈ چاہیے and I want to use maximum of my storage اس کو اس میں you can go for the RAID nought لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں وہ ڈیٹا آپ کا بہت کریٹیکل ہے اور آپ اس کا جو جو اس کا لاس آف برداشت نہیں کر سکتے یا that will be very damaging اس کیس میں آپ you can go for the RAID one اور اس میں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں فالٹ ٹالرنس ہے کیونکہ جیسے کہا کہ آپ کے پاس ڈپلیکیٹ ہو رہا ہے if a drive crashes the copy from the duplicate disk is simply use instead fine اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس جیسے یہ دو دی ہوئی ہیں کہ آپ نے ڈسک ایک ڈسک ہے اور ساتھ ہی اس کو آپ کے ساتھ اس کی کاپی نظر آ رہی ہے تو وہ جیسے بھی بات ہوئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بہت سینسٹو ایریاز میں جہاں پہ آپ you want to be very careful تو آپ اس کی ملٹیپل کاپیز بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ آپ جو اس کی نیگیٹو سائڈ وہ یہی ہے کہ you are wasting your storage as well اب ریٹ ٹو اور ریٹ تھری میں ہمارے پاس ایک کانسیپٹ استعمال ہوتا ہے اس سے ہم کہہ لیں کہ بٹ کہہ لیں یا اس کو بھی یہ کہہ لیں ایرر کریکشن کوڈ اب ریٹ ٹو اور ریٹ تھری میں دونوں میں یہ بات یہ ہے کہ ان میں آپ اپنا جو ایرر کریکشن کوڈ ہے وہ اسٹور کر رہے ہیں ریٹ ٹو میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ایرر کریکشن کوڈ یا ای سی سی کہیں یا اس کو پیرٹی بٹ کہیں ریٹ ٹو کے اندر آپ اس کو دو جگہ پہ اسٹور کر رہے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس چار ڈسک ہیں تو پہلے جو آپ کے پاس تھا یعنی جو آپ کے پاس ریڈ ون تھا اس میں یہ تھا کہ ریڈ جو آپ کے پاس ڈسک ون ہے اس کو آپ ڈپلیکیٹ کریں فرض کریں ڈسک تھری کے اوپر یعنی سیم ڈیٹا آپ دو جگہ پہ لکھ رہے ہیں اسی طرح جو ڈسک ٹو پہ آپ لکھ رہے ہیں وہی لکھ رہے ہیں ڈسک فور کے اوپر لیکن جو آپ کے پاس ریٹ ٹو ہے یا ریٹ تھری ہے اس میں you are not duplicating the entire data بلکہ ہے کانسپٹ ہے کوڈ کا یہ پیرٹی بٹ کہیں کی بات ہے اس کو آپ ساتھ اسٹور کر رہے ہیں تو ہو یہ رہ کہ ریٹ ٹو کے اندر کہ ایک ڈسک کے لیے آپ ایک پیرٹی ڈسک فکس کر لیتے ہیں یعنی فرض ہمارے پاس چار ڈسک ہیں تو ایک ڈسک پہ ڈیٹا اسٹور ہوگا اور دوسری پہ اس کی پیرٹی پیرٹی یا ڈیٹا اسٹور ہوگا اسی طرح اگر جو تیسری ہماری ڈسک ہے اس پہ اگر ڈیٹا اسٹور ہوگا تو اس کی طرح ایک اور ڈسک کے اوپر اس کا جو ایرر کریکشن کوڈ ہے اسی سی کے ہیں وہ اسٹور ہوگا اور جو ریٹ تھری ہے اس میں یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ ہر ہر ایک پہ یعنی ڈسک کا الگ سے آپ ای سی اسٹور کریں آپ فرض کریں ہمارے پاس اگر چار ڈسک ہیں تو ان میں سے اگر فرض کے ہمارے پاس چار ڈسک ہیں تو ان میں سے ایک کام کر دیں یعنی تین ڈسک پہ ڈیٹا اسٹور ہوگا اور ایک پہ ان تینوں کا ای سی سی یا ایرر کریکشن کوڈ وہ اسٹور ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ what do we mean by the E C C اور دا پیرٹی بیٹ اس کا بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ first of all you fix whether you are going to have whether you are going to keep the parity bit as even or odd یعنی آپ یہ کہتے ہیں فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک پوری ایک ہمارے پاس ایک بائٹ ہے فرض کریں اب ایک بائٹ ہے اگر آپ بٹ بائی بٹ دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنا کہ ہر جو ہمارے پاس جہاں پہ ہم ڈیٹا سٹور کر رہے ہیں فرض ہم اگر ریٹ تھری کی بات کرتے ہیں تو ہم ریٹ تھری کی اگر بات کریں اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو تمام ڈسک کی پہلی بٹ ہے کسی ایک اسٹرائپ کی یا کسی ایک بائٹ کی جو پہلی بٹ ہے ہر بٹ کے اندر آپ یہ سپوز کریں کہ ہمارے پاس جو نمبر آف ونز ہیں وہ یا ایون ہوں گے یا آڈ ہوں گے یا پہلے سے طے کریں گے یعنی پیرٹی ایون ہے یا آڈ ہے فرض کریں آپ کہتے ہیں ہماری پیرٹی ایون ہے اس سے مراد یہ ہوگا کہ ہر پوزیشن پہ یعنی اگر آپ بٹ وائز دیکھیں یعنی ہمارے پاس اگر ایک بائٹ میں آٹھ بٹس ہیں تو ہر بٹ پہ یعنی ہر ہر بائٹ کی جو پہلی پوزیشن ہے ہر بائٹ کی جو پہلی بٹ ہے اس اس میں میں بھی ایون بٹس ہونی چاہیے اسی طرح دوسری بٹ میں بھی ایون بٹس یعنی اکراس دا اسٹرائپ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ first bit of of first byte disk one پھر فرسٹ بٹ اور first byte of disk two پھر فرسٹ بٹ اور جو ڈیٹا اسٹور ہے جو بھی ڈیٹا اسٹور ہے ان میں جو نمبر آف ونز ہیں وہ ایون ہونے چاہیے اب جب آپ نے ڈیٹا اسٹور کیا تو اگر تو وہ ایون ہے تو جو آپ کا ای سی سی ہے یا بٹ ہے وہاں پہ ہو جائے گا زیرو اسٹور اور فرض کریں کہ اگر آپ کے وہاں پہ جو آپ کے پاس ونز ہیں وہ ان کی تعداد آڈ ہے چاہے وہ ایک ہے چاہے وہ تین ہے اس کیس میں جو آپ کی پیرٹی جو بٹ ہے اس کی کرسپونڈنگ جو ای سی سی بٹ ہے اس کی کرسپونڈنگ وہ ہو جائے گی ون اب اس کا آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا فرض کریں کہ کسی ایک جگہ پہ آپ کی کوئی ایک ڈسک جو ہے سنگل ڈسک آپ کی وہ کریش ہوتی ہے یا اس میں کوئی ارر آ جاتا ہے تو اس کو آپ ریکور کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ڈسک بچ گئی ہیں ان کے ڈیٹا کا اور جو آپ کے پاس ای سی سی ہے جو پیرٹی آپ کے پاس ڈیٹا ہے اس کا اگر آپ ایکسکلوسو اور لے لیں تو آپ کے پاس جو لاسٹ ڈیٹا ہے اس کو آپ ریکور کر سکتے ہیں یہ آئی ہوپ کہ آپ کو ڈائگرام بنی ہوئی کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے اگر اگر ہمارے پاس کوئی ایک ہو جائے تو سی سے ہم اس کو ریکور کر سکتے ہیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ جو پریویس جو ہمارے پاس تھے اسٹائل اس میں یہ تھا کہ آپ بجائے اس کے کہ جیسے ریٹ تھری ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ آپ دو ڈسک کو ڈیٹا ڈپلیکیٹ کرنے کے دو ڈسک کو اسی سی کے لیے ریزرو کرنے کے لیے آپ نے ایک ڈسک کو جب ای سی سی کے لیے ریزرو کر لیا تو آپ نے ایک طرف تو you have utilizing most of your disk storage ایک طرف دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے ایک لحاظ سے جو اس کو فالٹ اور رنس ہے وہ بھی بنا لیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک ڈسک خراب ہو جاتی ہے تو اس کا ڈیٹا آپ ریکور کر سکتے ہیں بائی یوزنگ دس ٹیکنیک لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ اس میں ایک پرابلم یہ بتا uh, ڈیفینیٹلی ہے کہ اگر کسی ایک ڈسک میں پرابلم آئے گا تو وہ آپ ریکور کر سکتے ہیں اگر سائملٹیسلی آپ کی دو ڈسک میں پرابلم آ جاتا ہے اس کو آپ پھر ای سی سی کی مدد سے ریکور نہیں کر سکتے پھر ظاہر اس کیس میں جیسے آپ خود بھی گیس کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی ریٹ ٹو ہے جس میں ہر ڈسک کا الگ سے ای سی سی ہے وہ پھر زیادہ ظاہر اس کیس میں ریلائبل ہوگا کہ آپ کے پاس ہر ڈسک اپنا ای سی سی ہے اس سے آپ اس کو ریکور کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا ریٹ ٹو اور ریٹ تھری کا اور کیسے ای سی سی جو ہے وہ اس میں ملٹیپل ہے ریٹ ٹو میں اور ریٹ تھری میں سنگل ہے اور کس طریقے سے ہم جو ریکور کرتے ہیں data if it is lost using the E C C RAID four is again it is based on the stripe اور اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی وہی ہے کہ اس میں بھی جو پیرٹی uh, ہے جو آپ کی سی سی uh, e ہے وہ ایک ڈسک پہ اسٹور ہوتی ہے ریٹ 3 میں اور ریٹ 4 میں جو ایک ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ریٹ 3 جو ہے وہ اس طرح کے انوائرمنٹ میں زیادہ سوٹیبل کنسیڈر کی جاتی ہے کہ جہاں پہ آپ کا ایک ریکارڈ جو ہے وہ کافی بڑا ہو بڑے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ڈسک کے ایک پیج پہ فٹ نہیں بیٹھتا rather it spans upon multiple pages of uh, multiple pages اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس کو ملٹیپل uh, یعنی ڈسک پہ اسپین کریں گے اس کی ایگزامپل جیسے ہمارے پاس جیسے آڈیو یا جو ویڈیو uh, فائلز ہوتی ہیں ان میں آپ کا جو وہ ڈاٹا وہ ذرا کہ اس طرح سے ایک ریکارڈ اس کا وہ, uh, وہ ایک پیج پہ فٹ نہیں بیٹھتا تو وہ اٹ اسپینس ملٹیپل پیجز تو ریٹ 3 جو ہے وہ اس انوائرمنٹ میں استعمال ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس جو ریکارڈ سائز ہے اٹ اکراس ملٹیپل پیجز جبکہ ریٹ فور وہی چیز ہے ریٹ فور جو جو کیریکٹرسٹک ہے ریٹ تھری کی کہ اس میں آپ کے پاس سنگل ای سی سی ہے اور آپ باقی تمام ڈسک کو ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ریٹ فور میں بھی وہی ہے کہ اے سی سی آپ کو ایک ہی ہے لیکن وہ نسبتاً جو اسمال سائز آپ کے ریکارڈ ہیں جو ڈیٹا سائز ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پہ اس میں یہ ہے کہ آپ جیسے نارمل آپ کے پاس فائل ہے اس میں آپ کے پاس ایک پیج پہ ملٹیپل ریکارڈ اسٹور ہو سکتے ہیں تو اس لیے آپ ریٹ فور کو ایسی انوائرمنٹ استعمال کرتے ہیں ادروائز ریٹ تھری اور ریٹ فور جو ہے وہ سیم ہے اب اگر آپ دیکھیں کہ جو آپ کے پاس ریٹ فور ہے اس میں پرابلم آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ای سی سی ہے وہ ایک ہی ہے ایک ہی یعنی کہ ڈسک پہ آپ کا جو ایرر کریکشن کوڈ ہے وہ سب کے ساتھ ایک ہی ڈسک پہ اسٹور ہے جب ایک ہی ڈسک پہ اسٹور ہے اس سے آپ کو ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ کو کسی بھی ڈسک پہ لکھنا ہے چونکہ آپ نے اس ڈسک پہ لکھنا ساتھ ہی آپ نے جو اس کا اے سی سی ہے اس کو بھی اپڈیٹ کرنا ہوگا ظاہر ہے جو اب اس اس رائٹ کے ساتھ جو بھی پیرٹی کی سچویشن ہوگی آپ اس کے مطابق اے سی سی کو اپ ڈیٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ڈسک پہ لکھنا چاہیں گے ساتھ ہی آپ کو لکھنا پڑے گا ای سی سی والی ڈسک کے اوپر تو اس طرح جو ڈس ایڈوانٹیج وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ای سی سی ہے اٹ بیکمس اوور لوڈیڈ یعنی تمام ڈسک جب کسی بھی آپ لکھنا چاہیں گے تو وہ سی سی کے اوپر یعنی وہ جائے گی تو اس طرح سے آپ کا کام جو ہے سلو بھی ہو سکتا ہے یا وہ اوور لوڈیڈ بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ظاہر یہ بات بھی ہے کہ اگر ای سی سی آپ کا ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ والی ڈسک اگر ڈیمیج ہوتی ہے وہ باقی تمام کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے تو جو ہمارا نیکسٹ لیول ہے ریٹ فائیو کا اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ای سی سی کو بجائے فکس رکھنے کے کہ وہ کسی ایک ہی ڈسک کے اوپر ہے آپ اس کو موو کرتے ہیں اکراس ملٹیپل ڈسک یعنی ایک ڈسک کا اے سی سی جو ہے وہ کسی دوسری ڈسک کے اوپر ہے دوسری کا کسی اور مثال کے طور پہ آپ یہ کہ ڈسک ون کا جو اے سی سی ہے وہ ڈسک تھری پہ اسٹور ہے اور ڈسک ٹو کا جو اے سی سی ہے لیٹ سے وہ ڈسک فور پہ ہے ایسے ڈسک فور کا جو اے سی سی ہے وہ ڈسک ون پہ ہے اس کا کوئی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ فرض کریں آپ پیرل رائٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ جب ڈسک ون پہ لکھ رہے ہیں تو اس کا اے سی سی لکھ رہے ہیں تو وہ ڈسک تھری پہ ہے تو دونوں آپ پیرل لکھ سکتے ہیں ایسے اگر فرض کریں ڈسک فور پہ ڈسک ٹو پہ لکھ رہے ہیں اور اس کا ای سی سی ڈسک فور پہ ہے تو آپ اس طرح سے پیرل لکھ سکتے ہیں تو اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کا جو سیم ڈسک ہے جس پہ کہ ریڈ فور کے کیس میں اے سی سی آپ کا سیم ڈسک پہ آ رہا تھا وہ اوور برڈن یا اوور لوڈ نہیں ہوتی بلکہ وہ جو لوڈ ہے آپ کا وہ اکراس آل ڈسک وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ڈفرنٹ ریڈ کے لیولس تھے and as I told you before کہ آپ خود ڈسائڈ کریں گے کہ کس سچویشن میں آپ کو کون سا سوٹ کرتا ہے آپ کو تمام ریٹس کا پتا ہے ان کی کیریکٹرسٹکس کا پتا ہے آپ کی کیا پرائرٹیز ہیں ان کے مطابق آپ اپنا جو ریٹ لیول ہے وہ پرٹیکولر سلیکٹ کریں گے the the next topic that we are going to discuss is file organization it means how do we store or arrange the data physically on the disk see when we studied the relation data model and we study necessary data is practically store as such جو فزیکلی ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے that that is is mentioned or controlled by the file organizations file organization جیسے میں آپ سے کہا یہی ہے کہ ڈیٹا اسٹور کیسے ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے ریٹریو کیا جاتا ہے ڈفرینٹ طرح کی فائل آرگنائزیشن ایگزٹ کرتی ہیں اور ظاہر ہر ایک اپنے ریلیٹو میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں یا ان کی کریکٹرسٹکس ہیں اور اسی طرح جب آپ کو جو ڈفرنٹ آپ کے پاس فائل آرگنائزیشن کے میتھڈز ہیں they provide you different access methods کس طریقے سے آپ ریکارڈس کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو اس ٹاپک کے اندر now we are going to study different types of file organization جیسے لکھا ہوا ہے the data are stored and retrieved on devices the techniques used to find and retrieve store records are called access methods پہلا جو ہمارے پاس file organization that we are going to study is the sequential file organization record are arrange on the storage devices in some sequence based on the value of some field called sequence field اس میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ آپ جو فائل اپنے ریکارڈ ارینج کر رہے ہیں وہ خاص سیکوینس میں خاص ترتیب میں کر رہے ہیں اور نارملی سیکوینشل فائلس کے اندر جو ہمارا ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے وہ پرائمری کیس کے پرائمری کی کے بیس پہ ہوتا ہے جو پرائمری کی کی ویلو ہے اس کی بیس کے اوپر آپ جو ریکارڈ کی ترتیب ہے آپ یہ کہنے لائک اگر جس جس میں آپ کے پاس پرائمری کی کی ویلو ون ہے سب سے پہلی ہے وہ پہلے اسٹور ہوگا پھر نیکسٹ ویلو والا پھر نیکسٹ والا بل یہ اتنا کوئی اسٹرکٹ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک دو تین چار دس تک ریکارڈ کی ویلو ہے پرائمری کی کی گیارہویں نہیں ہے لیکن پندرہویں ہے تو آپ اس وقت تک پندرہویں اسٹوری نہیں کریں گے جب تک کہ وہ گیارہویں بارہویں نہیں آتی ایسا نہیں ہے اتنا اسٹرکٹ نہیں ہے لیکن جرلی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں پرائمری کی بیس پہ کرتے ہیں اگر کبھی سیکوینس ڈسٹرب ہو جائے اس سے افیکٹ پڑتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ آپ اس کو ریکور بھی کیا جا سکتا ہے this is called sequential file organization sequence field is often the key field and identifies the record simple easy to understand and manage best for providing sequential access جب آپ کو سیکوینشل ان کے ایک کے بعد دوسری ایکسیس کرنی ہو not feasible for direct or random access inserting deleting a record in or from the middle of the sequence انبر some record searches and rewriting of the file as is explained over here کہ جو سیکوینشل فائل آرگنائزیشن ہے it supports only the sequential access یعنی آپ نے جس ترتیب میں ریکارڈ لکھے ہیں اور نارملی یہ پرائمری کی کے ریفرنس یا پرائمری کی ویلیو کے بیس پہ آپ ریکارڈس کو لکھتے ہیں اور جب آپ ان کو ایکسیس کرنا چاہیں گے بعد میں پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو وہ اسی ترتیب میں ملیں گے مثال کے طور پہ اگر فرض کریں اگر آپ نے ریکارڈ نمبر 35 کو ایکسیس کرنا ہے تو آپ پہلے ریکارڈ نمبر 1 پڑھیں گے پھر 2 پڑھیں گے پھر اگر وہ سیکوینس میں ہے تو اس طرح سے سب کو باری باری پڑھتے ہوئے آپ پہنچیں گے ریکارڈ نمبر 35 تک تو ظاہر ہے کہ اس کیس میں اس کا ایک جو یعنی یہ ڈرا بیک ہو تو یہی ہے کہ آپ کو جو ایکسیس کرنی پڑے گی ایکسیس ملے گی وہ ایک ترتیب میں ہی ملے گی آپ اس کو ڈائریکٹلی کسی ریکارڈ تک جانا چاہیں تو وہ یہ آپ کی جو سیکوینشل فائل آرگنائزیشن ہے یہ سپورٹ نہیں کرتی لیکن اس کا ایڈوانٹیج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی آپ کی ایکسٹرا اسٹوریج جو ہے وہ کنزیوم نہیں کرتی جتنا ہم ڈیٹا اسٹور کرنا ہے صرف وہی ڈیٹا اسٹور ہوگا جبکہ اگر ہم باقی جگہوں پہ دیکھیں تو جو ہمارے پاس ایک اور فائل آرگنائزیشن ہے اس میں کچھ ایکسٹرا پروسیسنگ بھی اور ایکسٹرا ڈیٹا اسٹوریج بھی انوالو ہو جاتی ہے dear students in today's lecture we studied about the storage organization the storage devices and finally we discussing different file in the storage devices we studied different of memories and then we also discussed different disks is uh, that arrangement of different gives the impression disk اور یہ آج کل کے جو کمپیوٹرز میں آج کل کے سسٹم میں بہت کامن ایک چیز ہے اور فائنلی ہم پڑھ رہے تھے ڈفرنٹ فائل آرگنائزیشنز اور فائل آرگنائزیشن سے مراد یہ ہے کہ how do we store the data on the disk and how do we retrieve them تو یہ ہمارا ٹاپک ہے جو کہ ہم لاسٹ میں ڈسکس کر رہے تھے آج ہم نے ایک ٹائپ کی فائل آرگنائزیشن ڈسکس کی and that was sequential file organization اپنے اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ جو دوسری ہمارے پاس فائل آرگنائزیشن ان کو ڈسکس کریں گے اب آپ سے جانا چاہوں گا اللہ حافظ